ہندوستان میں بال ٹھاکرے جیسا متاثر شخص موجود ہے جس کی حفاظت کے لیے حکومت انڈیا نے ڈھائی سو پولیس والے دیے ہوئے ہیں جس کی حفاظت کے لیے تین کمپنیاں سی آر پی ایف کی اس کے گرد موجود رہتی ہیں واجپئی کو شرم نہیں آتی امریکہ میں جا کے کہ تمہارے ملک میں بال ٹھاکرے جیسا خارسی انسان موجود ہے جو ملک میں نہ مسلمانوں کو برداشت کرتا ہے نہ عیسائیوں کو برداشت کرتا ہے ہندوستان میں ہندوستان میں آر ایس ایس جیسی راشٹری سیوک سنگھ جیسی متاثر جماعت موجود ہے واجپئی کو کبھی امریکہ جا کے شرم نہیں آئی کہ اتنی گندی جماعت کیوں موجود ہے بجرنگ دل جس کے معنی ہے بندروں کا لشکر ایک تنظیم موجود ہے جو اپنے ہاتھوں میں اصلی حلے کر چلتے ہیں اور مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم کو شرم نہیں آتی جب اس سے باہر ملکوں میں سوال ہوتا ہے کہ تمہارے ملک میں بال ٹھاکرے بھی ہے آر ایس ایس بھی ہے بجرنگ دل بھی ہے وہ بہت ٹھوک کے جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے گورو تمہیں اپنے ملک کی بات کرو ہمارے ملک کے اندر کے معاملات میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے ہر ملک میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہم ہر طرح کے لوگوں کو اپنے ملک میں رکھتے ہیں آر ایس ایس والے بجرنگ دل والے شیو سینا والے وشو ہندو پریشد والے بابری مسجد کی جگہ رام رام جنم بھومی بنانے والے ہر ہفتے میں چاہتے بھائی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لال کرشن اڈوانی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں مگر ہمارے حکمرانوں کے لیے آدم تارک ملک میں موجود ہو یہ بےچارے بدنام ہو جاتے ہیں مسعود اظہر ملک میں موجود ہو یہ بدنام ہو جاتے ہیں ملک کا مدرسہ موجود ہو یہ بدنام ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں تم اتنے پھیکے کیوں ہو گئے ہو اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو جاؤ ان کافروں سے پوچھو دنیا میں سب سے زیادہ قتل امریکہ میں ہوتا ہے ان سے جا کے پوچھو کہ دنیا میں سب سے زیادہ قتل کیوں ہوتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ گندگی امریکہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے انہیں تم جا کے کیوں نہیں شرماتے ہو دنیا میں سب سے زیادہ جنا اور بدکاری امریکہ میں ہوتی ہے وہ تمہارے سامنے نہیں شرماتے امریکہ میں لوگ اپنی ماؤں سے بدکاری کرتے ہیں وہ تم سے نہیں شرماتے امریکہ میں لوگ اپنی بہنوں کے ساتھ جنا کرتے ہیں وہ تم سے نہیں شرماتے امریکہ میں کالا گورے کو مارتا ہے گورا کالے کو مارتا ہے وہ تم سے نہیں شرماتے امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ آلودگی پیدا کرنے والا ملک ہے وہ تم سے نہیں شرماتے امریکہ نے ہیرو سیما ناگا ساتھی میں ڈھائی لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا وہ تم شرماتے تم ہمارے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کے شرما جاتے ہو امریکہ کے پاس سات ہزار ایٹم بم ہے وہ نہیں شرماتے ایریل شیرون کے دانتوں سے مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے وہ نہیں شرماتے تم دنیا کے سب سے پھیکے انسان کیوں بنتے تمہیں تم جا کے ان کی آنکھوں میں کیوں نہیں کہتے آزم تاریخ ہمارے ملک کا ہیرو ہے مدرسے ہمارے ملک کی آبرو ہے قرآن ہمارے ملک کا دستور ہے اسلام ہمارے دین کا مذہب ہے تم شرماتے رہو گے وہ تمہیں دلیل کرتے رہیں گے تم دنیا میں بھی شرمندہ ہوگے آخرت میں بھی شرمندہ شرمندہ نہ وہاں کے رہو گے نہ یہاں کے رہو گے نہ وہ تمہیں کندھا دیں گے مرنے کے بعد نہ یہ تمہاری قبر کے ساتھ لیا پڑیں گے اور زندگی کے دنوں گننے والوں جوش پیدا کرو شاید تمہارا نام بھی کسی صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران کے ساتھ لکھا جاتا